قربانیوں والا مہینہ ہے یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی مہینہ میں واقع کربلا جیسے بدترین واقعات ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت کو بہیمانہ طور پر شہید کیا گیا اور اس کو وفا کی ایک ایسی داستان کہ جس کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی وہ رقم کی گئی اسی مہینے کے حوالے سے آج ہماری نشست کا موضوع سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا فاطمت اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا علی المرتضی کے صاحب زادے نام ان کا حسین بن علی بن عبی طالب کنیت ابو عبداللہ لقب ان کا شباب اہل الجنہ اسی طرح ریحانت النبی کا لقب بھی ان کو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے پانچ شعبان سن چار ہجری کو ان کی ولادت ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت حسن سے دس ماہ اور دس دن بعد ان کی ولادت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی ولادت کا علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے آ کر ان کو اپنی گود میں لیا اپنے لواب دہن سے ان کو گتی دی کان میں آزان دی اور نام ان کا حسین رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ان کے والد نے ان کا نام حرب رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا اور ان کا نام حسین رکھا اور فرمایا کہ یہ بہت مبارک نام ہے بہت پیارا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے حضرت حسین کی ولادت سے پہلے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیادی نے ایک خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کا ایک ٹکڑا کسی نے کاٹ کر آپ کی گود میں رکھ دیا ہے انہوں نے آ کر یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ حضرت الزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا یہ ایک خوشخبری کی بات ہے اور اس میں ایک دکھ کی بات بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے اس نواسے کو حضرت فاطمہ کے اس بیٹے کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا قتل فتنہ برداشت قسم کے منافق قسم کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کی ولادت کے ساتویں دن ان کا عقیقہ فرمایا ان کے عقیقہ میں ایک مینڈا جبا کیا اسی طرح ان کے سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی خیرات کی ایمان والوں کے لیے یہ سنت بن گئی کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو اس کا عقیقہ بھی کیا جائے اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کے سر کے بال منڈا کر اس کے بدلے میں چاندی کی بقدر خیرات کی جائے آج کل مسلمانوں کے اندر عجیب عجیب قسم کی روایات آ گئی عجیب عجیب قسم کی بدعات اور خرافات اور رسومات آ گئی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی کرنے کے طریقے کو بھول گئے آج ایمان والوں کے لیے ہر چیز مصیبت بن گئی جاؤ جا کر دیکھو تمہیں اخباروں کے اندر یہ خبریں ملیں گی ایمان والے بھوک کی وجہ سے مر گئے ایمان والے بھوک اور افلاس کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے کوئی ماں اپنے گردے بیچ رہی ہے کوئی ماں خودکشی کر رہی ہے اس لیے کہ مہنگائی کے بازار گرم ہو گئے ایمان والوں کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے لکما نہیں ہے لیکن ایمان والوں نے اپنے اوپر زندگی کو کتنا تنگ کر دیا گھر میں بچے کا پیدا ہونا مشکل بچے کے پیدا ہونے کے بعد عجیب عجیب قسم کی رسومات کوئی چھٹی کی رسم کوئی کسی قسم کی رسم اور عجیب عجیب رسومات پر لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں قرضے لیے جاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر بھی رب کو بھلا دیا جاتا ہے رب تو کہتا ہے تو اللہ کے بندو مجھے یاد رکھو تم ایٹ کی حالت میں ہو تب بھی رب کو یاد رکھو تم تیش کے عالم میں ہو تب بھی رب کو یاد رکھو رب تمہیں اولاد دے اس اولاد کی خوشیاں مناؤ لیکن اس طریقے سے مناؤ جیسا رب کہتا ہے رب کا شکر ادا کرو رب کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو دعائیں کرو ماؤ اپنے بچوں کو دودھ دودھ پلاتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرو ان کو باوضو حالت کے اندر دودھ پلاؤ ان کے کان میں کلمہ طیبہ کی لوریاں سناؤ پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہاری گود سے حسین جیسے بچے اٹھائیں گے تمہاری گود سے حسن جیسے بچے اٹھیں گے ہاں لیکن اگر یہ ماں رب کو بھول جاتی ہے رب بیٹا دیتا ہے ماں بھول جاتی ہے ماں کہتی ہے میں تو ڈھول دھمکے والے بلاؤں گی میں تو رسومات کروں گی کوئی مولوی آ کر روکے گا کوئی مولوی آ کر بیان کرے گا کہ اللہ کی بندیوں خدا کا واسطہ ہے رب نے نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کرو اس کو اللہ کے حضور پیش کر دو اس نعمت کی قدر یہ کرو رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ ایک ماں کی نظریں رب کے سامنے جھک جائیں ایک ماں کا سر رب کے سامنے جھک جائے ربا تو نے مجھے بیٹا دے دیا ربا تو نے مجھے پھول جیسا چاند دے دیا تو نے مجھے زندگی کا قرار دے دیا تو نے مجھے سکون دے دیا ربا میں اس کو تیرے راستے کا مجاہد بناؤں میں اس کو تیرے راستے کا خادم بناؤں میں اس کو تیرے راستے کا حافظ قرآن بناؤں گی اس کو قرآن کی لوریاں سناؤں گی اس ماں پر بھی رب بھی خوش ہو جاتا ہے لیکن لیکن ماں کو رب نے نعمت دی ماں نے اسی رب کو بھلا ڈالا ماں نے کہا آ جاؤ ڈھول دھمکے ہوں گے آ جاؤ گھروں میں ناچ گانا ہوگا بچے کی کان میں آزان کی آواز کی بجائے جب ڈھول کی تھاپ جائے گی جب اس کے کان کے اندر گانوں کی آواز جائے گی جب ماں گود کے اندر بٹھا کر جھوٹ بولے گی جب ماں گود کے اندر بٹھا کر غیبتیں کرے گی خدا کی قسم بچہ پتا نہیں کیا سے کیا بن جائے گا پیارے آقا نے فرمایا کہ کل مولود یولد الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام مقام پر پیدا ہوتا ہے رب ہر بچے کو جنتی بنا کر بھیجتا ہے ہر بچہ جنت کا پیارا سا پھول ہوتا ہے ہر بچہ رب کے بنائے ہوئے قانون اور دستور کے مطابق پیدا ہوتا ہے یحبدانی اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں اسے نصاری بن نصرانی بنا دیتے ہیں اسے عیسائی بنا ڈالتے ہیں دیکھو پیارے آقا کو خوشی ملی پیارے آقا کو اولاد میں بیٹے نہیں ملے پیارے آقا کو رب نے یہ خوشی نہیں دی کہ ان کے اپنے بیٹے ہوتے لیکن رب نے ان کو یہ خوشی دی ان کو کو پیارے نوازے ملے فاطمت الزارہ کے بیٹے ملے پیارے آقا خوش ہو گئے بال مڈوائے حضرت حسین کے بال مڈوا کر خیرات فرمائی حضرت حسین لگ گئے چلنے لگ گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنا پیار ہے پیارے آقا اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلتے ہیں پیارے آقا کبھی اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر چلتے ہیں اما ایسا صدیقت القبرا اما ایسا صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرجہ وہ نکلے اپنے گھر سے اور ان کے اوپر ایک سرخ رنگ کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی اس چادر کے اندر چھوٹی چھوٹی جھریاں چھوٹی چھوٹی دھاریاں تھی منقص چادر تھی بہت پیاری چادر تھی پیارے آقا نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی پیارے آقا تشریف فرما تھے اچانک پیارے آقا کے بعد فجا حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے پیارے آقا نے ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا ثم جا حسین پھر حضرت حضرت حسین آ گئے پادالا ماہ پاد کالا ماہو پیارے آقا نے ان کو بھی ساتھ اس چادر میں لے لیا اما فاطمت کی پیاری بیٹی آ گئی پیارے آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پیارے آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا پیارے آقا نے سب کو چادر میں لے کر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ عما یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے آلے بیٹھ ہیں میں اپنے آلے کے لیے کیا مانگتا ہوں ہاں میری ماں دیکھو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا مانگتا ہے ایک ماں کو اپنی اولاد کے لیے کیا مانگنا چاہیے قربان جو پیارے آقا پر ایک ایک چیز امت کو بتلا کر چلے گئے ہا میں اللہ ہاں اللہ یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے آلے بیت ہیں میرے رشتے دار ہیں میرا نصب ہے میرا حسب ہے میری اولاد ہے فطاہر عنہم الرشتہ ان کے اوپر سے ناپاکی کو ختم فضا عنہم الرشتہ ان پر سے ہر ناپاکی کو ہر فتنے کو ہر غلازت کو یا اللہ دور فرما دیجیے جھوٹ کی غلازت سے بےمانی کی غلازت سے حرام کی غلازت سے حرام خوریوں کی سے ہر فتنے سے ان کو محفوظ فرما دیجیے یا اللہ ان کو پاک فرما دیجیے پیارے آقا نے اپنی اولاد کے لیے پاکی مانگی بدلا دیا کہ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے رب سے پاک ڈالنی مانگے آج تو میری ماں کے سامنے اس کا بیٹا فون کا غلط استعمال کرے ماں کے دل پر تھوڑی سی کتک نہیں ہوتی بیٹا غلط قسم کی فلمیں بیٹھ کر دیکھے ماں کا دل نہیں دکھتا بیٹا پورا دن گانے سنتا پھرے ماں کے دل پر چوٹ نہیں لگتی بیٹا ماؤں بہنوں کی عصمتوں کا عزتوں کا دشمن بن کر پھرے ماں کا دل نہیں دکھتا اور اللہ کی بندی رب کے نبی نے تو یہ سکھا دیا کہ تم دن رات دعائیں کرتی اپنی اولاد کے لیے رشتہ یا اللہ میرے بچوں کو نجازت سے پاک کر دے میرے بچوں کو غلادت سے پاک کر دے آج تو کسی ماں کو یہ کہنا ہی بہت برا ہو گیا کہ کوئی کسی ماں کو یہ کہہ دے کہ اما اپنے بچے کا خیال رکھ فوراً شروع میرا بچہ ایسا کہتے میرا بچہ ویسا کہتے میرا بچہ تو ایسا کر نہیں سکتا اما تیرا بچہ بہت اچھا ہوگا بہت بہتر ہوگا لیکن رب قیامت کے دن اس کو ضرور کھڑا کرے گا رب اس سے پوچھنے سے پہلے تجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تو نے اپنی گود میں اس کو کیا تربیت دی تھی تو نے اپنے گھر میں اس کو کیا تربیت دی تھی پیارے آقا نے سربراہ دیا پیارے آقا نے بتلا دیا اللہ ہا الائی بیٹی یا اللہ یہ میرے گھر والے یہ میرے بچے ہیں سزا بانو مرسہ یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے ان سے بھی برے کام ہو سکتے ہیں یا اللہ میں تیری پناہ میں ان کو دیتا ہوں میرے مولا ان کی حفاظت کرنا ان کی برائیوں سے حفاظت کرنا ان کی نجات سے حفاظت کرنا ان کی غلاظتوں سے حفاظت کرنا ان کی فطروں سے حفاظت کرنا پیارے آقا نے ان کے لیے دعا کی پیارے آقا کی دعا کا سبب حضرت سیدنا حسین رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ سیدنا حسن بڑے پاک دامن نوجوان بڑے پاک پاک نوجوان بنے رب نے جوانی بھی دی تو ایسی پیاری جوانی دی کہ جس کے اوپر دنیا رش کرے پیارے آقا نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہیں یہ سید و شبابی عالف جنہ ہیں یہ سب یہ جنت کے جوانوں کے سردار سردار ہیں جنت کے اندر جتنے بھی جوان ہوں گے ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے پیارے آقا کو اتنی محبت ہے پیارے آقا روزانہ حضرت فاطمت الزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں جا کر حسن اور حسین کا پوچھتے ہیں جا کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں پیارے آقا ان کو ریحانت النبی فرماتے ہیں پیارے آقا ان کے جسم کی خوشبو سونگتے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے مجھے یہ بڑے پیارے لگتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزارہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے دیکھا کہ حضرت حسین بستر پر ہیں رو رہے ہیں بہت زور زور سے رو رہے ہیں پیارے آقا نے اما فاطمہ سے فرمایا وہ بیٹی فاطمہ یہ کیوں روتا ہے فاطمہ فرمانے لگی یا رسول اللہ اس کو پیاس لگی ہے گھر میں پانی نہیں ہے پیارے آقا نے فرمایا جاؤ فاطمہ جلدی جلدی پانی لے کر آؤ اس لیے کہ جب حسین روتا ہے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے میرا دل کاپ جاتا ہے حضرت فاطمہ پانی لینے کے لیے چلی گئی پیارے آکا سے برداشت نہیں ہوا اپنی زبان مبارک نکال کر حضرت حسین کے منہ میں دے کر چٹوانے لگے تاکہ حسین کی پیاس بجھ جائے واہ قربان جنگ حسین تجھے تو نبی کی زبان ملی چوسنے کے لیے تیری پیاس بجانے کے لیے تجھے نبوت کی زبان ملی آپ ہاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اچانک دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین آئے ہیں اور انہوں نے لمبے لمبے سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے ہیں کرتا کچھ لمبا تھا بار بار پاؤں میں پھنستا تھا زمین پر گر جاتے تھے پھر اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے کرتا جب پاؤں میں پھنستا پھر زمین پر گر جاتے پیارے آقا خطبہ ارشاد دے رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں پیارے آقا کا دل بے چین ہو گیا دیکھا بار بار پیارا نواسا زمین پر گر رہا ہے پھر اٹھ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے پیارے آقا کی شفقت پیارے آقا کی محبت بے قرار ہو گئی پیارے آقا ممبر سے اٹھائے خود چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے آ کر حسن اور حسین کو اٹھایا لے جا کر ممبر پر ساتھ بٹھایا پھر خود بہ فرمانے لگے فرمانے لگے لوگوں یہ دیکھو قرآن نے فرمایا ان نمام والوں کو ما ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں اس لیے کہ انسان کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے یہ تبھی تقاضا ہے فرمایا دیکھو یہ میرے بچے سامنے سے آ رہے تھے بار بار لڑکڑا رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں ممبر سے اتر کر چلا گیا میں ان کو لے کر آ گیا پھر فرمانے لگے لوگوں سنو یہ حسن اور حسین ہے میں رب سے دعا کرتا ہوں اے ربا جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا جو ان سے بوجھ رکھ کے تو اس سے بھی دور رکھنا تو اسے بھی ناکام اور نہ مراد فرما دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑا پیار ہے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی میں چلتے ہوئے جا رہے تھے آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے کیوں ساتھ چلتے ہو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں چلنے کی سعادت لینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دو قدم چلنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں فرمانے لگے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو آپ کے کندھوں پر حضرت حسن اور حسین بیٹھے ہوئے تھے پیارے آقا نے فرمایا دیکھو حزیفا یہ میرے نواسے ہیں اور میں نبی یہ اعلان کرتا ہوں میرے پاس ایک پرشتہ آیا جس فرشتے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لائے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا بتلاؤ فرشتے کیا پیغام لائے ہو فرشتے نے کہا اللہ رب العزت نے نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے سنو یہ میرے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں پیارے آقا کو ان سے محبت پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ان کو بھی ان سے بڑی محبت تھی لیکن ان کا بچپن تھا سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت آیا سیدنا عمر فاروق کو بھی ان سے بڑی محبت تھی ان سے لاڈ کا معاملہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ یمن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیمتی قسم کے حلے کپڑے آئے انہوں نے مسلمانوں کو دیے کہ جا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں سیدنا عمر فاروق جب تقسیم کر کے واپس نکلے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین کھیل رہے ہیں ان پر وہ کلے نہیں ہیں کھلے نہیں ہیں پوچھا صحابہ سے کہ کیا حضرت حسن اور حسین کو نہیں دیے انہوں نے فرمایا کہ ختم ہو گئے فرمایا بہت بڑا ظلم ہو گیا بہت بڑی نا ہو گئی یمن کے بادشاہ کو حکم بھیجا کہ فوراً اس طرح کے کپڑے بھیجو وہاں سے کپڑے آئے حضرت حسن اور حسین کو وہ کپڑے پہنائے گئے تب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے حضرت حسین سے کہ اے حسین تم بہت پیارے ہو ہمیں تم سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ تمہارا والد مجھ سے بہتر میرے والد سے بہتر رب نے ہمیں عزت دی تمہارے والد کے ذریعے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے رب نے ہمیں اسلام دیا رب نے ہمیں عزت دی سیدنا عمر فاروق بہت عزت کیا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ان کے دور خلافت میں سیدنا حسین اور حسن جوان ہو چکے تھے جہاد میں شریک ہوئے سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں انہوں نے بڑی بڑی مہمات میں بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا ان کے شہادت کے وقت میں جو لوگ ان کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے ان میں سیدنا حسن بھی تھے سیدنا حسین حسین بھی تھے پہرا دیتے ہوئے زخمی ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی سیدنا عثمان غنی کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ان کی خلافت میں ہاتھ بٹانے والے مجاہدین کے ساتھ ہاتھ بٹانے والے اسلامی مارکوں میں حصے لینے والے کفار کے خلاف جہاد کرنے والوں میں سیدنا حسن اور حسین آگے آگے تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا سیدنا علی المرتضی کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کے خاص بھی رہے ان کے معاون خاص بھی رہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب سن ساٹھ ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی جگہ پر یزید خلیفہ بنا یزید کے خلیفہ بننے پر یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا یزید جب خلیفہ بنا اس کی خلافت پر ایمان والوں کو یہ اعتماد نہیں تھا مسلمان پورے طور پر اس کے خلیفہ بننے پر متحد نہیں تھے اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی اسی طرح سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا کہ یہ شخص بد دین بھی ہے یہ دین کا مذاق اڑانے والا بھی ہے اسلامی احکامات کی فرما برداری کرنے والا بھی نہیں ہے اس لیے اس کے ہاتھ پر بیت نہیں کی جا سکتی سکتی ان کے بیت نہ کرنے کو یزید نے بہت برا مانا اس نے مدینہ المنورہ میں جو اس کا حاکم موجود تھا ولید بن حتبہ اس کو کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے کہو کہ میری خلافت پر بیت کریں اور میری خلافت کو تسلیم کریں ولید بن حتبہ نے حضرت حسین کو بلایا کہ آپ یزید کی خلافت کو مان لے حضرت حسین نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے میں سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کروں گا یزید کی خلافت کو دیکھوں گا اگر وہ اسلامی mahkamah پیروی کرنے والا ہوا وہ رب کے حکموں کو ماننے والا ہوا وہ رب کے قانون کو رب کی زمین پر نافذ کرنے والا ہوا تو میں اس کی خلافت اور اس کی عمارت کو تسلیم کروں گا ورنہ میں تسلیم نہیں کروں گا ولید بن اتبا ایک نرم دل انسان تھا نرم پور انسان تھا برد بار انسان تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ سوچ سمجھ لیں اور پھر اپنا کوئی فیصلہ فرمائے حضرت حسین وہاں سے چلے گئے ولید بن اتبا کو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہا کہ تم نے غلط کیا تمہیں حضرت حسین کو قتل کر دینا چاہیے تھا یا ان کو قید کر لینا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ کبھی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے ولید بن اتبا نے کہا ظالم تم مجھے کس کو قتل کرنے کی باتیں کرتے ہو جانتے ہو کہ وہ نواز رسول ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں پیارے آقا کی گود میں پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلنے والے وہ حسین ہیں تم چاہتے ہو میں ان کو قتل کر دوں خدا کی قدم جس جب نے بھی حسین پر تلوار چلائی رب قیامت کے دن اس کو بغیر کسی سوال کیے جہنم میں مجھے منہ پھینک ڈالے گا اس لیے میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں حسین کو ستاؤں یا حسین کو سزا دوں ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ شروع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مستقل المکرمہ چلے جائیں وہاں جا کر رب کی عبادت کریں وہاں جا کر حج اور عمرے کریں اور کچھ وقت وہاں پر گزاریں اس لیے کہ یزید اور یزید کے ساتھ چلنے والے لوگ اس کے علاقوں کے گورنر بہت سخت بھی ہیں اور بہت شدت پسند قسم کے لوگ ہیں خارجیت رکھتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جب اسلام پھیلا مسلمان جب پھیلنے لگے دنیا کی کئی قومیں مسلمان ہوئی دنیا کے کئی ملکوں کے لوگ آ کر مسلمان ہوئے مسلمانوں کے اندر باندیاں بھی آئی کافروں کی عورتیں بھی آئی جن سے مسلمانوں نے نکاح کیے ان کی گود اور ان کی پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ایسے نامراد اور ایسے بد کردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا کیے یہ وہی بدکار لوگ تھے جنہوں نے شہید را عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کر خلافت اسلامیہ کو تار تار کیا یہ وہی نامراد اولاد تھی یہ وہی نامراد لوگ تھے یہ وہی بےمان لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت کے اندر مسجد کے ممبر میں شہید کر دیا یہ وہی بد کردار لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا آج وہ سیدنا حسین کے پیچھے پڑ گئے ہاں یہی لوگ ہیں جو حسین حسین کے نعرے لگانے والے بھی جو یا حسین کرنے والے بھی لیکن یہی علی کے قاتل یہی حسن کے قاتل یہی عثمان غنی کے قاتل یہی حسین کے قاتل تاریخ سے یہ بات کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہی حضرت حسین کو بلانے والے بھی تھے یہی کربلا کے اندر حسین کو تڑپانے والے بھی تھے یہی کربلا کے میدان میں خانواد نبوت کو پیاسا مارنے والے بھی تھے آج ماتم بھی یہی کریں آج اپنے آپ کو حسینی بھی یہی کہلائیں خدا کی قسم تاریخ نہ ان مجرموں کو بھول سکتی ہے نہ کبھی بھلا سکتی ہے تاریخ ہمیشہ ان مجرموں کو ننگا کرتی رہے گی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکت المکرمہ کی طرف سفر فرمایا مدینت المنورہ کو چھوڑ کر مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے شابان کا مہینہ ہے سن سات سات ہجری ہے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے راستے میں کئی بزرگ صحابہ بھی ساتھ ہو گئے ان کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچے مکہ المکرمہ میں جب پہنچے حضرت حسین نے جا کر وہی پر فرمایا جس کو شاب ابھی طالب کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں پر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا جہاں پر پیارے آقا کو محدود رکھا گیا تھا جہاں پیارے آقا کو بھوک کی حالت میں رکھا گیا تھا جہاں پیارے آقا پر روز روٹی دانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا تھا جہاں پر پیارے آقا نے سے تنگ آ کر پتے کھائے تھے جہاں پر پیارے آقا کو پیاسا رکھا گیا تھا جہاں پر پیارے آقا پر بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ شاب طالب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طالب میں آ کر مقیم ہوئے وہاں آ کر قیام کیا جب وہاں پر پہنچے کوفہ سے لوگوں کے خط آنا شروع ہو گئے پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ اے حسین آپ تو نبی کی اولاد میں سے ہیں آپ تو نبی کے خانوادہ میں سے ہیں آپ تو پیارے آقا کی نشانی ہیں ادھر یزید نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے یزید نے اسلامی احکامات کو توڑ ڈالا ہے یزید حرام کاریوں میں مبتلا ہے یزید نے اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت کو ملوکیت بنا دیا ہے بادشاہ بنا دیا ہے اس لیے آپ فوراً کوفہ کی طرف آ جائیے آپ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ بیٹھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے یزید جیسے بدکردار اور یزید جیسے بےمان تو مسلمانوں کے خلیفہ رہیں یہ بات دیکھ نہیں دیتی حضرت حسن کے پاس خطوط آنا شروع ہو گئے کئی خط آئے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں خط آنا شروع ہوئے حضرت حسین نے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ نے فرمایا کہ آپ ان والوں کی باتوں پر مت آئیں اس لیے کہ یہ دغا باز لوگ ہیں سیدنا علی المرتضی کو شہید کرنے والے یہی سیدنا حسن کو زہر دینے والے یہی یہ آپ کو بلا تو لیں گے لیکن آپ کے ساتھ چلیں گے نہیں یہ آپ کا آپ کو کہیں گے تو صحیح لیکن جب مشکل وقت آئے گا آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس لیے آپ ان کی باتوں کو مت مانیے لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ایمان والا دل رکھتے تھے ایمان والوں کا درد رکھتے تھے جب ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر حالات خطرناک ہو گئے ہیں اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اسلامی قوانین کا مزاق جا رہا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ غیرت مند انسان تھے پیارے آقا کا خون تھے پیارے آقا کے نوازے تھے سڑک اٹھے فرمانے لگے لوگوں دیکھو پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بادشاہ ظالم ہو جائے جب کوئی بادشاہ رب کے حکموں کو توڑنے والا ہو جائے اور پھر اس کو برداشت کیا جائے تو قیامت کے دن یہ بات بعید نہیں ہے کہ رب بادشاہ سے پہلے جو اس کو برداشت کرے گا اس کو رب جہنم میں دھکیل دے گا میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے میں کوفا کی طرف جاؤں گا میں جا کر یزیدیت کے خلاف علم بردار بنوں گا میں یزیدیت کے خلاف نعرہ بلند کروں گا بغاوت کروں گا یزیدیت کے خلاف صحابہ نے فرمایا کہ آپ تھوڑے سے حالات کو دیکھ لیجئے حالات کو دیکھنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین کے رفیق خاص بھی تھے آپ کے رشتے دار بھی تھے آپ کے بہت زیادہ قریبی تھے ان کو کوفا کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کر حالات دیکھ کر آؤ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اپنے ساتھ دو ساتھی لیے کوفہ روانہ ہو گئے راستہ بہت دشوار گزار تھا گرمی کا موسم تھا راستے میں پیاس کی شدت راستے میں بہت زیادہ گرمی لیکن ان مشکلات سے گزرتے ہوئے کوفہ میں پہنچے جب کوفہ میں جا کر پہنچے کوفہ کے لوگوں نے استقبال کیا کوفہ کے لوگوں نے بہت زیادہ آہو بھگت کی کوفہ کے لوگوں نے بہت زیادہ وفاداریوں کے اعلان کیے لوگ جوک در جوک آ کر اسلام جو لوگ جوک در لوگ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ فوراً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لے کہ وہ آ کر نظام خلافت کو سنبھال لیں انہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ کوفا کے لوگ تو بہت وفادار ہیں کوفا کے لوگ تو آ کر بیٹھ کر رہے ہیں کوفا کے لوگ تو عورتیں مرد بوڑھے جوان سب آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں اور سیدنا حسین کے لیے منتظر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ آپ فوراً کوفا کی طرف آ جائیں یہاں پر لوگ تیار بیٹھے ہیں لوگ ماننے کے لیے لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہاں ایمان والیوں ایمان والوں پر یہ وقت ضرور آتا ہے کہ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر نعرے بلند کرتے ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ تکبیر کے نعرے بھی لگاتے ہیں لوگ جہاد کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن جب آزمائش آتی ہے آزمائش کی گھڑیوں میں کھڑے ہونے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں آزمائش کی گھڑیوں میں ڈرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں سیدنا حسین کے لیے بھی نعرے لگانے والے بہت تھے اس وقت نعرے لگاتے تھے آج ماتم کرتے ہیں اس وقت دعوتیں دیتے تھے آج روتے ہیں پیٹتے ہیں لیکن یہ کل بھی حسین کے دشمن آج بھی حسین کے دشمن سیدنا مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ فوراً روانہ ہو جائیں آپ کے لیے یہاں پر لوگ منتظر ہیں سیدنا حسین کو جب یہ خط ملا ان کا پیغام ملا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہتر افراد کے ساتھ مکت المکرمہ سے روانہ ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے سیدنا حسین کو روکا کہ آپ مت جائیں آپ کو پتا نہیں ہے کوفا کے لوگ کتنے بے وفا ہیں کوفا کے لوگ کتنے طوطا چشم ہیں کوفا کے لوگ کتنے بےمان ہیں آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں لیکن سیدنا حسین نے فرمایا کہ نہیں مجھے ایمان کے نام پر بلایا گیا مجھے کلمے کے نام پر بلایا گیا مجھے اسلام کے نام پر بلایا گیا دھوکے باز ہوں گے تو وہ ہوں گے لیکن میں اسلام کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا مجھے جو اسلام کے نام پر دے گا مجھے جو قرآن کے نام پر دے گا میں اس سے بھی کھا لوں گا لیکن میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا خدا کی قسم میں نے پیارے آقا کو خواب میں دیکھا ہے پیارے آقا نے مجھے حکم فرمایا ہے میں پیارے آقا کا حکم مان کر رہوں گا سیدنا حسین روانہ ہو گئے صحابہ کرام نے روتی آنکھوں کے ساتھ ان کو رخصت کیا آخر میں ان سے کہا کہ آپ اپنے آل بیت کو اپنے گھر والوں کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں اس لیے کہ کہ والوں والوں سے بعید نہیں ہے وہ آپ آپ کے کے گھر کو کو بھی بھی ستائیں بچوں قتل کر ڈالے حسین نے اپنے آل بیت سے کہا کہ تم رکنا چاہو تو رک جاؤ میں اکیلا چلا جاؤں گا لیکن آل بیت بھی وفادار گھر والے بھی وفادار سب نے کہا کہ حسین نہ ہو تو ہم کیا کریں گے حسین کو ہماری آنکھیں نہ دیکھیں تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا مطلب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ گھر والے بھی ساتھ چلے گئے یہ قافلہ نبوت یہ خاندان نبوت نبوت یہ کا خاندان شابان کا مہینہ ہے مکت المکرمہ سے روانہ ہوا بہتر افراد ان کے ساتھ ہیں راستے سے لوگ ان کو دیکھتے گئے ان کے ساتھ چلتے گئے قافلہ بڑھتا چلا گیا لوگ سینکڑوں میں ہوئے سینکڑوں سے ہزاروں میں ہو گئے ادھر جب یزید کو اطلاع ملی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے ہیں اس نے اپنا ایک گورنر جو کہ بترا کا گورنر تھا عبداللہ بن زیاد اس کو حکم دیا کہ فوراً کوفہ کے اندر جاؤ اور کوفہ میں جا کر وہاں کے حالات کو جا کر کنٹرول کرو اور لوگوں کو جا کر بتلاؤ کہ وہ اپنی اس بغاوت سے باز آ جائیں ابو عبداللہ بن زیاد کوفہ سے روانہ ہوا بسرا میں اس نے اپنے بھائی کو گورنر بنایا اور جا کر کوفا میں چلا گیا جب وہ کوفا پہنچا لوگوں کو حضرت حسین کا انتظار تھا انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین سمجھ کر بہت بڑا استقبال کیا استقبال کر کے جب ان کو لے کر گئے تو عبید اللہ بن زیاد جب کوفا کی جامع مسجد میں پہنچا اس نے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں مجھے یزید امیر المومنین جدید نے بھیجا ہے اور میں تم سب لوگوں کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں امیر المومنین کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں تم میں سے جو شخص بھی یزید کی اتباع کرے گا اس شخص کے ساتھ ہمارا معاملہ انصاف والا بھی ہوگا عطا والا بھی ہوگا ہم اس کو انعامات بھی دیں گے ہم اس کو سہولتیں بھی دیں گے ہم اس کو ترقیاں بھی دیں گے ہم اس کو جائیداد اور جاگیرے بھی دیں گے لیکن جو شخص بھی یزید کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے لیے میری تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے میں اس کو قتل کر ڈالوں گا میں اس کو ایسی ایسی سزائیں دوں گا کہ زمین بھی کاپ اٹھے گی آسمان بھی لرد اٹھے گا میں اس کے لیے زندگی کو میں اس کے لیے زمین کو میں اس کے لیے جینے کو تنگ کر دوں گا لوگ لوگوں نے جب اس کا یہ اعلان سنا وہ لوگ کے جو یا حسین کرنے والے وہ لوگ کے جو حسین کے دعوے دار بننے والے وہ لوگ کے جو حسین کے لیے بیٹھ کرنے والے ایک شخص کی تقریر پر ختم ہو گئے سارے کے سارے بھاگ دوڑے سب کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی سب کے ایمان بدل گئے کہنے لگے ہم یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے ہیں یزید کو تسلیم کرتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا ہاں ایمان والی ماں بہنوں مسلمانوں پر یہ حالات آتے ہیں جاؤ جا کر دیکھو کشمیر والوں کو کشمیر کو بھی کشمیر کی ماں بہن کو کشمیر کے مسلمان کو اڑتالیس میں کہا گیا کہ پاکستان کا مسلمان پاکستان آزاد کرا کر تمہیں آزاد کروانے کے لیے آئے گا کشمیر کی ماں بھی کھڑی ہو گئی کشمیر کی بہن بھی کھڑی ہو گئی کشمیر کا بچہ کھڑا ہو گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کھڑے ہیں لیکن ایمان والوں نے ان کو چھوڑ دیا پاکستان کا مسلمان ان کو بھول گیا پاکستان کی ماں بہن ان کو بھول گئی ہاں کشمیر کی ان بچیوں کو جنہوں نے ایمان والوں کو روٹیاں پکا کر دی تھی ان کو انہیں سبوں پر انہیں تندوروں کے اندر جلایا گیا کشمیر کی ان ماؤں کو جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں میں پناہ گاہیں دی تھی ان کے گھروں کو مسمار کر کے ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا جاؤ جا کر فلسطین میں دیکھو فلسطین کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے عرب مسلمانوں نے کہا تم فلسطین کے لیے تم بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو جاؤ مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب اسرائیل آ گیا ایمان والے بھاگ گئے لیکن قربان جاؤں آج بھی فلسطین کی ماں پتھر اٹھا کر اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے آج بھی فلسطین کی بہن اپنے بھائی کا جنازہ کندھے پر لے کر اپنا دوسرا بھائی میدان میں کھڑا کر کے کھڑی ہے یہ داستان چلی آ رہی ہے یہ حسینیت اور یزیدیت کی داستان ہر جگہ پر ہے پاکستان کی سرزمین پر جہاد کا نعرہ لگانے والے تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرے لگانے والے بارہ اکتوبر کو جب پرویز مشرف نے بھی کوفہ کی مسجد میں اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجاہدین پر پابندیاں لگا دی گئی جیسے محمد کو بین کر دیا گیا بہت سارے ایمان بدل گئے بہت سارے دروازے بند ہو گئے بہت سارے نعرے لگانے والے بھاگ گئے لیکن تب بھی حسین میدان میں تھا آج بھی مسعود اظہر میدان میں آج بھی مجاہد میدان میں آج بھی کشمیر کا مجاہد میدان میں ہے اس لیے کہ یزیدیت کل بھی مرد آباد تھی یزیدیت آج بھی مرد آباد ہے اللہ بن زیاد نے اعلان کیا لوگ بھاگ گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو اکیلا کر دیا گیا وہ اکیلے ہو گئے لیکن اس اکیلے پن کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا وہاں سے جا کر ایک مسلمانوں کے خیر ان کے گھر میں جا کر پناہ لی وہاں جا کر رہنے لگے ہانی بن عروا کے گھر میں جا کر انہوں نے رہائش اختیار کی عبید اللہ بن زیاد ان کو تلاش کرتا پھر رہا تھا تلاش کرتے کرتے اس کو کہیں سے یہ اطلاع مل گئی اس نے اپنے ایک غلام کے ذمے لگایا اس غلام نے ایک چال چلی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا بڑی بڑی نمازیں پڑھنے لگا لمبی نمازیں ادا کرنے لگا لمبی لمبی دعائیں کرنے لگا وہاں پر لوگوں نے دیکھا جو ایمان رکھنے والے لوگ تھے کہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے انہوں نے اس کے ساتھ حضرت حسین کی باتیں کرنا شروع کر دی اس نے ان سے کہا کہ مجھے مسلم بن عقیل سے کسی طریقے سے ملاؤ میں حضرت حسین کے لیے کچھ انعامات بھیجنا چاہتا ہوں کچھ ہدایات بھیجنا چاہتا ہوں کچھ پیغامات بھیجنا چاہتا ہوں کرتے کرتے اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کس جگہ پر ہیں پتا چل گیا کیا عروا کے گھر میں ہیں عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عروا کو اپنے پاس بلایا ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو قید کر لیا بہت سخت مارا پیٹا بہت سخت ستایا حضرت مسلم بن عطیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا انہوں نے جا کر اس کے قبیلے کو کہا عروا کے قبیلے کے لوگوں کو کہا وہ لوگ جا کر گئے بات کی جا کر عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میں عروا کو قتل نہیں کروں گا لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد حضرت عروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ان کو قتل کر دیا حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت عروا کو قتل کر دیا گیا ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر جو چند ایک مخلص لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کے پاس گئے اس محل کا جا کر محاصرہ کیا اور جا کر اس کو للکارا اس وقت وہ محل کے اندر چند ایک لوگوں کے ساتھ موجود تھا اس کے پاس طاقت بھی نہیں تھی اس کے پاس کوئی لڑنے کا ساز و سامان بھی موجود نہیں تھا لیکن وہ اپنے محل کی چھت پر آیا چھت پر آ کر اس نے حضرت مسلم بن عفیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو آ کر خطاب کیا ان سے کہا کہ دیکھو میں عبید اللہ بن زیاد ہوں میں کوفہ کا گورنر ہوں اگر تم یہاں سے واپس چلے جاؤ میں تمہیں بڑی بڑی جاگیریں دوں گا میں تمہیں بڑے بڑے انعامات دوں گا میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں گا اگر تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے قتل کر دیے جاؤ گے لوگوں نے یہ تقریر سنی سارے کے سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ابو وہاں سے نکلے ایک گلی کے اندر گئے اس گلی کے اندر ایک بڑھیا کا مکان تھا اس مکان پر جا کر دستک دی وہ بڑھیا ایمان والی تھی ہاں جب ماں ایمان والی ہو خدا کی قسم بیٹوں کو کوئی لاوارس نہیں کر سکتا مجھے آج بھی کشمیر کی وہ مائیں پتا ہیں کہ جن کے دروازوں پر جا کر رات کے دو بجے جا کر بھی کوئی مجاہد جا کر دستک دے ماں دروازہ بھی کھولتی ہے ماں کھانا بھی پکا کر دیتی ہے ماں حفاظت بھی کرتی ہے اگر کوئی دشمن آ جائے تو ماں اپنے آپ کو کو پہلے پیش کرتی ہے خود کا خون پہلے پیش کرتی ہے اپنی اولاد پہلے پیش کرتی ہے ہر زمانے کی اس ماہ پر لاکھوں سلام ہے ان کے سامنے ان کی عظمت کے سامنے آ کے جھکا کر سلام ہے وہ ماں بھی ایمان والی تھی اس نے دروازہ کھولا پوچھا کون ہو بتایا اما مسلم بھیل ہوں کہنے لگی بیٹا زمین تو تنگ ہو گئی ہے تجھے تو دشمن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تجھے تو وہ پاتال سے بھی نکال لیں گے لیکن میں ماں ہوں میں دروازہ بند نہیں کر سکتی آجا جو کچھ ہے گھر میں تیرے لیے ہے مسلم بن عقیل کو پناہ دے دی وہ گھر میں رہنے لگے ماں ان کو کھانا بھی دینے لگی ماں ان کو پناہ بھی دینے لگی لیکن عبید اللہ بن زیاد کو اس گھر کا بھی آ کر پتا چل گیا اس گھر کے باہر اس کے لوگ آ گئے محمد بن اشد کی نگرانی میں اس کی سفا تلاری میں ایک قافلہ آیا آ کر اس گھر کے اوپر حملہ آور ہو گیا آگ برسنے لگی آگ کے گولے برسائے جانے لگے آگ کی ہانڈیاں برسائی جانے لگی ہر زمانے کا یزید مسجدوں پر بھی آگ برساتا ہے مسلمانوں کے گھروں پر بھی آگ برساتا ہے یہ یزیدیت کا لشکر اس بوڑھی ماں کے گھر پر آگ برسانے لگا ماں شہید ہو گئی ماں کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن حقیق گھر سے باہر نکل کر آ کر لڑتے رہے کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا آخر زخمی ہو گئے زخموں کی حالت میں ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں آپ کو جان کی امان دیتے ہیں آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا ان کو گرفتار کر لیا گیا عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا عبید اللہ بن زیاد نے جب ان کو دیکھا زخموں کی حالت کے اندر ہے ہونٹ کٹے پھٹے ہیں منہ پھٹ چکا ہے تب بھی تشدد کیا گیا مارا گیا جسم کے آزا کاٹے گئے کہا گیا حسین کو گالیاں دو کہا گیا حسین کے ماننے والوں کو گالیاں دو کہا گیا اسلام کو گالیاں دو فرمانے لگے کٹ جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن حسین پر قربان حسین کے نام پر قربان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کاٹ کاٹ دیے گئے ان کی زبان دی گئی آخر میں عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا بتاؤ مسلم بن عقیل تمہاری آخری کوئی خواہش ہے فرمانے لگے ہاں آخری خواہش یہ ہے کہ وضو کرا دیا جائے اور مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دی جائے اس لیے کہ حسین کے ماننے والوں کو نماز سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کو مسجد سے بڑی محبت ان کو وضو سے بڑی محبت اجازت دی گئی وضو کیا دو رکعت نوافل پڑھے نماز ادا کی رب کا شکر ادا کیا شہید کر دیے گئے قتل کر دیے گئے ادھر سے حضرت حسین کا لشکر حضرت حسین کا قافلہ روانہ ہے راستے میں ان کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کو شہید کر کر دیا دیا گیا گیا ہے ہے ان قتل کے حالات بدل چکے ہیں لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اب آپ واپس ہو جائیے آپ واپس چلے جائیے فرمانے لگے نہیں جب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ایک بھائی کو قتل کر دیا گیا اب غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ واپس ہو جاؤں اب تو جہاں پر مسلم کا خون گرا وہیں پر جا کر میرا خون بھی گرے گا میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا یا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا لیکن جب حسین کا قدم بڑھ گیا لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کا نواسا تھا اور اپنا قدم پیچھے ہٹا دیا میں تو نبی الملاحم اس نبی کا نواسا ہوں جو نبی جب میدانوں میں آ کر کھڑے ہوتے تھے ان کا قدم دنیا کے بڑے بڑے لشکر نہیں ہٹا سکے ان کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا ان کا قدم تو کیا کبھی ان کے گھوڑے نے بھی دشمنوں کے سامنے تھے اپنے رخ کو نہیں بدلا تو حسین کا قدم بھی پیچھے نہیں نہیں ہٹ سکتا محرم الحرام کا مہینہ آ گیا یہ قافلہ رواں دواں یہ قافلہ چل پڑا راستے میں یزید کے یزید کو اطلاع ملی قافلہ آ رہا ہے اس نے قافلے کو روکنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا ہر پہ ہر نام شخص کے نام ہر نام کا شخص تھا اس کی قیادت میں قافلہ بھیجا انہوں نے آ کر حضرت حسین کو آ کر روکا آ کر ان کا محاذہ کیا حضرت حسین سے کہا کہ آپ واپس ہو جائیے حضرت حسین نے ہر سے کہا کہ تم جا کر یزید کو میرا پیغام دو کہ میں واپس بھی ہو جاؤں گا میں اسلامی سرحدوں پر جا کر جہاد بھی کروں گا لیکن میرا راستہ خالی کر دیا جائے اور مسلم بن عقیل کا مجھے کفاس دیا جائے اس کا بدلہ دیا جائے تب میں واپس ہو جاؤں گا ہر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس نے یہ پیغام بھیجا لیکن عبید اللہ بن زیاد جو کہ درمیان میں موجود تھا اس نے یہ پیغام یزید تک بھی نہیں جانے دیا وہ سیدنا حسین کو قتل کر کے یزید کو خود بھی کرنا چاہتا تھا کوفہ اور بسرا کا گورنر بھی بننا چاہتا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کا بھی کوئی قسم کا کوئی امن معاہدہ ہو جائے یا حضرت حسین واپس چلے جائیں وہ حضرت حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا اس نے کہا کہ نہیں اگر ہر سے کہا اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو میں کسی اور کو بھیج دوں گا جو تمہاری جگہ آ کر ان سے لڑے گا ہر حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گیا اس نے عبید اللہ بن صاحب کو بھیجا انہوں نے بھی آ کر حضرت حسین سے جب بات کی تو وہ بھی حضرت حسین کی بات سن کر ایک طرف ہو گئے پھر سمر کو بھیجا گیا اس اس نے جا کر کو حکم دیا گیا کہ تم جا کر حضرت حسین کے قافلے کو جا کر گھیر لو ان کو جا کر پکڑ لو ان پر جا کر پانی کو بند کر دو اور ان کے ایک ایک فرد کو جا کر قتل کر ڈالو وہ نام مراد آیا اس نے آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سات محرم الحرام سن سن اکسٹھ ہجری اس نے آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر آ کر آ کر ان کو گھیرا لوگ تو ساتھ چھوڑ چکے تھے نعرے لگانے والے راستے میں ساتھ ہونے والے سارے چھوڑ کر بھاگ چکے تھے صرف اپنے خاندان کے کے بہتر افراد ان ساتھ تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلے بیت تھے آ کر ان کو گھیرا گیا پانی بند کر دیا گیا پیاس کی حالت میں ان کو تڑپایا گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہتے رہے او ظالم سنو میں حسین بن علی ہوں پیارے آقا کا نواسا ہوں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا تھے سیدنا جعفر تیار میرے چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سیدہ شباب جنہ کہا مجھے اور میرے بھائی کو شباب عال جنت کا جنت کے جوانوں کا سردار کہا آج تم مجھ پر پیاس بند کر رہے ہو آج تم مجھ پر پانی بند کر رہے ہو آج تم میرے گھر والوں کو ستا رہے ہو ظالموں میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے ایمان والوں پر تلوار مت چلاؤ میں نے تو یہ بات سیدنا عثمان غنی سے سیکھی کہ عثمان غنی چالیس دن تک پیاتے رہے لیکن انہوں نے ایمان والوں پر تلوار نہیں چلائی میں تم پر تلوار نہیں چلانا چاہتا تم میرا پیغام یزید تک پہنچاؤ لیکن لوگ ظالم ہو چکے تھے لوگوں کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے تھے وہ لوگ بدترین لوگ تھے ان کے دلوں پر کسی بات نے اثر نہیں کیا نہ انہوں نے پیغام پہنچایا نہ انہوں نے کسی بات کو سنا بھوک اور پیاز کی حالت میں خان واد نبوت کربلا کی سرزمین پر تڑپنے لگا چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلٹنے لگے مائیں بہنیں پیاس سے دہائیاں دینے لگی کوئی چیخ چیخ کر رو رہا ہے بے ہوش ہو رہا ہے سیدنا حسین نے اپنی بہن زینب کو دیکھا روتی ہوئی بے ہوش ہو گئی آ کر کہنے لگے پیاری بہنا تو کیا کرتی ہے تیرے رونے کی آواز کسی نے سن لی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نبی کی نواسیاں روتی ہیں وہ دیکھو تو صحیح پیارے آقا جنت میں انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھو تو صحیح پیارے آقا کے یار جنت میں انتظار کر رہے ہیں اس رب پر بھروسہ کرو کو مت دکھاؤ ان کے سامنے رو کر مت دکھاؤ پیارے آقا کی غیر پیارے آقا کی حمیت پیارے آقا کے خون کی لاز رکھو ایسا مت رو پورا پورا خاندان خاندان کھڑا ہو گیا و استقلال اور صبر کی عجیب نمونہ بن گیا عجیب مثال بن گیا سب صبر و تحمل سے بیٹھ بیٹھ گئے اور ایمان والوں کو دہائیاں دینے لگے دعائیں کرنے لگے لیکن ان کے دلوں پر اتنا ان کے دلوں پر اتنی حوث ان کے دلوں پر اقتدار اور دولت کی لالچ تھی انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا تیر اندازیاں شروع ہوئی ستانا شروع کر دیا پیاس کے عالم کے اندر ہیں ہر نکل کر آیا ہر نے ان کو آ کر کہا او ظالم ہر نے ان سے کہا او ظالم سنو دیکھو یہ پیارے آقا کی نبوت کے لوگ ہیں یہ پیارے آقا کے خاندان کے لوگ ہیں تم ان کو پیاسا مار رہے ہو وہ دیکھو سامنے فرات کا کنارہ ہے وہ سامنے فراد کا دریا ہے جس سے سور بھی پانی پیتے ہیں جس سے گدے اور کتے بھی آ کر پانی پیتے ہیں ظالموں تم ان کو نہیں روکتے تم جانوروں کو پانی پینے سے نہیں روکتے لیکن پیارے آقا کے خاندان کو تڑپا رہے ہو ہاں میری ماں بہنوں دیکھو پیارے آقا سے پیارا کون ہو سکتا ہے پیارے آقا سے پیارا رب کو کون ہو سکتا ہے پیارے آقا کے خاندان سے پیارا کون ہو سکتا ہے لیکن دیکھو کیسی آزمائی سے آئی کربلا کے میدان میں گرمی کی حالت میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں پیار کی شدت سے تڑپ رہے ہیں ہر دہائیاں دینے لگے کہنے لگے ظالموں دیکھو آج حضرت صالح علیہ السلات وسلام کی اونٹنی کے بچوں میں سے کوئی بچہ بھی ذبا ہوتا کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا لوگ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر رکھتے لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھتے تمہارے پاس تو تمہارے نبی کا تمہارے پیارے آقا کا نواسا موجود ہے جو روئے زمین پر سب سے بہترین شخص ہے جو روئے زمین پر سب سے پیارے حسب نصب والا ہے لیکن تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو ظالم و شرم کرو ظالم و باز آ جاؤ لیکن کسی کے دل پر اثر نہیں ہوا بچے تڑپ رہے ہیں بچے سسک رہے ہیں بچے پیاس کے عالم کے اندر ہیں سیدنا علی اکبر سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر نکلے حضرت حسین کی حفاظت کرتے ہوئے تیر پڑ رہے تھے تلواریں چل رہی تھی سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کے زمین پر گرا دوسرا ہاتھ کٹ گیا زمین پر گر گئے ستر زخم لگے حضرت حسین اپنے بیٹے کا سر اپنے اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے فرمانے لگے بیٹے انا انا و الیہ راجعون رب رب نے تجھے تجھے دیا تھا تو کو پیارا ہو گیا شہادت مبارک ہو جلدی جا اپنے نانا کے پاس میں بھی وہی آنے والا ہوں عورتوں پر گھر کی خواتین پر رکت تاری ہو گئی غشی کا عالم ہے لاشیں تڑپ رہی ہیں زمین پر خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں سیدنا حسین نے آخری مرتبہ تکبیر کی ایمان والوں کو سمجھانے کی وضو وضو کے عالم کیا جا کر نماز ادا کی ان سے کہا نماز ادا کرنا چاہتا ہوں نماز ادا کی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر زہر کی نماز ادا کی قرآن پاک لے کر آئے آ کر خطبہ دیا کہنے لگے وہ لوگوں سنو میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں پیارے آقا کا نوازا ہوں میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے اپنے جسم کے ساتھ کبھی بدکاری نہیں کی میں نے پیارے آقا کے ہاتھوں پر بیٹھ کی میں نے پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلا پیارے آقا رکو میں جایا کرتے تھے میں پیارے آقا کی ٹانگوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا مجھے پیارے آقا اپنی زبان چسوایا کرتے تھے آج تم مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو مار ڈالو لیکن یاد رکھو پیارے آقا کا دل دکھے گا پیارے آقا کو کیا جواب دو گے لیکن لوگ باز نہیں آ تیر برسائے گئے تیروں کی بوچھاڑ کی گئی خاندان کے افراد ایک ایک کر کے قتل ہوتے رہے خیمے میں جا کر دیکھا سیدنا علی اصغر ہیں ہیں ہیں چھوٹے سے بچے کے کے عالم میں رہے عالم میں تڑپ رہے ہیں باپ سے برداشت نہیں ہوا اپنے سینے سے اپنے بیٹے کو لپیٹا حضرت حسین نے سیدنا علی اصغر کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا ہاں باپ کی محبت بیٹا سینے سے چمٹا ہوا ہے تیروں کی گوچاڑ ہے پانی کی طرف بھاگ رہے ہیں خوراک کی طرف بھاگ رہے ہیں تاکہ بیٹے کو کچھ تھوڑا سا پانی پلا سکے ایک گھونٹ پانی کا پلا سکے باپ تڑپ رہا ہے تیر پڑ رہے ہیں تیر علی اکثر کے جسم پر آ کر لگے جسم سے پار ہو گئے باپ کے جسم پر لگے پانی تک پہنچنے کی کوشش کی جب پانی پر پہنچ کر دیکھا تو تیر لگ چکے تھے علی اکثر گود میں جان دے چکا تھا علی اکثر بھی رب کو پیارا ہو چکا تھا جسم کے اندر تیر پیدا ہو چکے تھے پیاس لگی ہوئی تھی ہاتھ میں پانی لے کر ہونٹ کے قریب لے جانا چاہا ایک ظالم نے دور سے نشانہ لے کر ہونٹوں پر تیر پالا ہوٹ زخمی ہو گئے پانی ہاتھ سے گر گیا ہاں وہ حسین جس کو پیارے آقا نے تڑپتا دیکھ کر اپنی زبان چسوائی تھی آج اس حسین کے ہونٹ کاٹ دیے گئے آج اس حسین کو پیاسا میدان کے اندر لا کھڑا کیا حضرت حسین میدان کے اندر آئے لڑتے ہوئے ایک بازو کٹا دوسرا بازو کاٹ دیا گیا زمین پر گر گئے ایک ظالم آ کر سینے پر بیٹھ گیا آ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا نیزوں پر سر اچھالے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے وہ نوازے جو پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلے پیارے آقا کے وہ نوازے جن کے خوشی جن کی آمد پر پیارے آقا نے خوشیاں منائی پیارے آقا کے وہ نوازے کہ جس کے لیے پیارے آقا کہتے تھے او فاطمہ اس حسین کو رونے مت دینا اس کے رونے سے میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے آج اس حسین کو مار ڈالا گیا آج اس حسین کو قتل کر دیا گیا اس کا جسم کاٹ کاٹ کر نیزوں پر اچھالا گیا پیارے آقا بھی تڑپ گئے زمین بھی لرز گئی کالی آندیاں بھی چلی سرخ آندیاں بھی چلی زمین بھی لرز اٹھی زلزلے بھی آئے سورج کو بھی گرہن لگا چاند کو بھی گرہن لگا ساری کائنات تڑپ اٹھی لیکن یہ کائنات کا بدترین ظلم ہوا اسی زمین پر ہوا ایمان کا نام لینے والے کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے ہوا اما ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بیوی وہ فرماتی ہے ان کی بیٹی سلمہ فرماتی ہے فرماتی ہے میں نے ان میں سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا مالکی کیا ہو گیا آپ کو آپ کیوں روتی ہیں فرمانے لگی رائس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم وہ میری بیٹی میں نے پیارے آقا کو اپنے خواب میں دیکھا ہے پیارے آقا کی داڑھی مبارک میں مٹی پیارے آقا کے سر مبارک میں پٹی پیارے آقا رو رہے ہیں رو رو کر پیارے آقا کی آنکھیں سر ہو گئی ہیں میں نے پوچھا مالک یا رسول اللہ پیارے آقا یہ آپ کو کیا ہو گیا پیارے آقا نے فرمایا ام سلمہ سلم حسین کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں آج میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہاں روئے زمین پر یہ بدترین ظلم ہوا لیکن حسینیت آج بھی زندہ حسینیت کا نام لینے والے آج بھی زندہ یزیدیت کل بھی مرد آباد یزیدیت قیامت تک مرد آباد ہاں حسین کا ماتم کرنے والے ہاں حسین کے نعرے لگانے والے یہ تاریخ کے بدترین دشمن انہوں نے امت مسلمہ کو پارا پارا کیا انہوں نے مسلمانوں کو پارا پارا کیا حسین کو مانگنے والے آج بھی میدانوں میں حسین کے ماننے والوں کا خون آج بھی میدانوں میں حسین کے ماننے والوں کے جسم کے ٹکڑے آج بھی میدانوں میں آج بھی میدانوں کے اندر حسین زندہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد واخرا الحمد للہ رب العالمین رمضان رشید انشاءاللہ اسی طریقے پر جمعرات چھوڑ کر اگلی جمعرات کو اسی وقت پر ہوگی انشاءاللہ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 حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض للعمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہم سب کے ذخیرہ کبھی گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اور ہم ابراہیمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے چلے ہوئے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے مالک ہم دن رات گناہوں میں لکھے ہوئے مالک سر سے لے کر پاؤں تک مالک نہ گاؤں ہو گئے مالک نہ مراد ہو گئے مالک بھول گئے ہم قبر کو مالک بھول گئے ہم حجر کو بھول گئے جہنم کو بھول گئے جنت کو ہر چیز کو بھول گئے دن رات گنا جھوٹ چگلیاں غیبتیں پتکاریاں رہن مالک رہن بھر دیا ہم نے آپ کی زمین کو گناہوں سے جھوٹ سے بھر دیا ہم نے آپ کی زمین کو خیالتوں سے بھر دیا مالک رحم فرما مالک معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک پھٹ گئے ہمارے دل مالک رحم فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے بچوں پر ہمارے بیوی بچوں پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے خاندانوں پر مالک رحم فرما دیجیے مالک برے انجام سے بچا دیجیے مالک برے وقت سے بچا دیجیے مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک جو آپ کے پاس آ چکے ہیں مالک ان پر بھی رحم مالک رحم مالک رحم مالک ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک مالک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے مالک جو ہے مالک ان کو حیات تو یہ بافیت والی زندگی ادا فرما دیجیے مالک رب رحما رب بیانی سویرا رب بیانی سویرا مالک جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو کوئی بھی اپنے لیے حاجت لے کر بیٹھا ہے مالک اس کی حاجت کو قبول فرما دیجیے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے جو بے روزگار ہیں ان کو روزی بے برکت نصیب فرما دیجیے مالک رزق نصیب فرما دیجیے جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا کاملا عاجلہ مستمر رضائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک جو گھر میں بچے اور بچیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں مالک ان کو جلد از جلد نیک اور سالے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک عزت آبرو والے رشتے نصیب فرما دیجیے حیا والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک قرآن والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک مالک برے انجام سے برے وقت سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سال اولاد عطا فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک کرم فرما دیجیے مالک مالک جہاں جی کہیں مسلمان مظلوم ہیں مالک مالک ان کی بھی مدد فرما دیجیے مالک ہمارے فلسطین کے مسلمان کشمیر کے مسلمان مالک افغانستان کے مسلمان مالک جہاں جی کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں مالک مالک آفتوں کی زد میں ہے سیلابوں کی زد میں ہے بیماریوں کی زد میں ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک جہاں جی کہیں بھی ہمارے ایمان والے بچے اور بچیاں مالک دشمنوں کی قید میں ہے مالک ان پر دروازے کھول دیجئے مالک ان کو رہائیاں نصیب فرما دیجئے مالک ہماری ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیوں کو مالک مولانا ہمارے جیسے جوانوں کو مالک مالک کھول دیجئے دروازے مالک مالک ان کی ماؤں کی آنکھیں ڈنڈے فرما دیجئے مالک ہم سب کو اپنے میدانوں میں قبول فرما لیجیے مالک سیدنا حسین کے قدم پر چلتے ہوئے مالک غیرت اور والی شہادت نصیب فرما دیجیے مالک ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو مالک قبول فرما دیجیے مالک ہمارے غلیظ جسموں کو قبول فرما دیجیے مالک مالک ہمیں شہادت سے معروف نہ فرمائیے مالک مالک رہ مالک ہمیں بھی مقبول شہادت نصیب فرما کر حسین قافلے میں شریک فرما دیجیے مالک پیارے آقا کے اس خاندان کے ساتھ جن کے لاشے کر بنا گئے جن کے خونوں کی خوشبو آج بھی شدید سے آتی ہے مالک ہمارے بدترین جسموں کو بھی قبول فرما لیجیے مالک مالک مجاہدین کی مجاہدین کی قیادت کی امیر محترم کی ہمارے مراکز کی امیر محترم کی آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دیجیے مالک جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لائی لابا درگ سور کے لا الہ الہ